الانشراب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم رحمان کا صبرت اللہ ورفعنا کا ذکر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا انشراح نہیں دے دیا آپ کو اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا اللہوی انکلا ظاہرت آپ کی قبر کو دوہرے کیے دے رہا تھا توڑے دے رہا تھا و نالا کا ذکر اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ان نمال اسر یسرن ان نمال اسر یسرا تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے فیضا فرغ کا و ادا رب کا فرغب تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے کچھ کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حقیقت میں بات کون سی ہے اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے تین سال کی جو بھی اشے میں بنی ہاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے جو یوم تعریف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے یوم اور بہت بعد میں آ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ اب کہاں وہ کیفیت دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت کیا اس کی کیفیت ہے اس کے قلب کی اس کی روح کی کیا انشرا ہے کیا انبساط ہے کن بلندیوں پر اس وقت ہوئے ہے کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے اور کب جا رہے جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے دیکھو ذرا یہ یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کو معبودوں کو کہ یہ غلط ہے اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر کہاں وہ کیفیت علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے فورتھ لیکچر ہے ان کا خطبات میں سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کال دیا ہے وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں اچانک اقامت کی آواز آ گئی اب جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ آرل کھڑا ہونا ہے نماز میں تو جانا ہے تو کہا کیا جھنجلا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر اس نماز کو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکو چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا تو اس کا حکم ماننا آپ نے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو وہ سر آپ نے اٹھانا ہی ہے تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام با باجماعت ہے اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں تو جیسے حضرت موسا سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے دیکھا اظہر بلا آن نہ ہوتا اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ خاتمہ مل رہا ہے تو جو لذت اس میں تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت سے اچھا وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پورا پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ چار سوتے ختم نہیں کی کہ یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں نہایت صاف شفاف اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی وہ تو ڈسٹل واٹر جا رہا ہے وہ اوپر گیا پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی جب بارش کو بڑھ کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا تو فضا کی کدورت اپنے اندر لی نا فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف میں پھر یہ ہو رہی ہے یہ یہ یہ ہے ایک سیر اللہ اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا نہایت پاکیزہ لطیف کیفیت اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے فکرا کچھ کر دیا اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ پھر رات کو کھڑے ہو جائیں سیر اللہ سیر اللہ سیر علی اللہ الا اللہ یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے لیکن اس وقت علی اللہ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہے اس حوالے سے وہ عروج ہے یہ نزول ہے اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاخ گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہو یہ ہے وہ سختی علم نشر کا فبرت وزانہ الی ان کا ورفعنا و رفانہ کا فکرت العسر نماز ان نماز اس نے فاذا فرغت فانصب اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرد منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا پھر آپ یکسور ہو کر وہ جو آخر میں آیا اللہ افواجا فتب بحمد ربك واستغفر انه كان توابا پھر آپ ہما وقت اسی کام میں لگ جائیے اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہ فرفی فرا بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں یہ آپشن ملا ہے چنانچہ حضور نے اپنے مرد وفات میں جو خبر لی آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے بیماری نے ذرا سی کبھی ہوئی تھی باہر آپ آئے ہیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے اب حضرت ابو بکر جو ہے وہ ابتدا کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی ہے ابتدا حضرت ابو بکر کی یہ نماز ہے آخری با جماعت نماز اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اب جو ایکٹر الفاظ یاد نہیں ہے تو نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے رو کیوں رہے ہیں یہ بالکل تو کوئی بات ایسی ہے نہیں ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں دے دی تو یہ فیصلہ اللہ وفر رفیق العلیٰ یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں رائے کنات سے فلورفید اللہ افواجہ ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے یہ تو صرف مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرا اندوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد تو بس پھر آپ ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے بارک اللہ علی القرآن العظیم و راظیم و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم